ہشام بن عروا نے بیان کیا کہا کہ مجھے میرے باپ نے خبر دی اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف ہوتے اور سر مبارک میری طرف جھکا دیتے پھر میں اس میں کنگھا کر دیتی حالانکہ میں اس وقت حیض سے ہوا کرتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار اٹھائیس